بسم اللہ الرحمن الرحیم مقدمہ معلف الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبیه الصادق العمین نبینا محمد آلہ وصحبہ اجمائین وبعد راکم سطور کی زیر نظر کتاب علم توحید پر ایک سنجیدہ تعلیف ہے اس میں اختصار کے ساتھ ساتھ بہت ہی آسان و عام فہم اسلوب و زبان کا خیال رکھا گیا ہے تعلیف کے دوران اپنے اسلاف کرام صرفی دعوت و تحریک کے علمائی اظام خاص طور پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ علامہ ابن القیم الجوزیہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب اللہ ان کے تلامزہ کی کتابوں و تحریروں سے اقتباس و استفادہ کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلامی عقیدہ خاص طور پر توحید کا علم بہت ہی اہم اور بنیادی ہے اسے سیکھنے سکھانے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی طرف بھرپور توجہ دینا ہمارا اولین فریضہ ہے اس لیے کہ بندو کے اعمال کی صحت مقبولیت اور نفع بخش ہونے کا یہی ایک راستہ ہے خاص طور پر ایسے وقت اور ماحول میں جہاں الحاد تصوف رحبانیت قبر پرستی اور سنت و شریعت مخالف بدعتوں کی تیز و تند آندھیا چل رہی ہے طرح طرح کی گمراہی طرح طرح کی گمراہ کن اور خطرناک تحریکیں اور جماعتیں اپنا کام کر رہی ہے ایسے زہر آلود عہد و ماحول میں اگر مسلمان کتاب و سنت اور صلف صالحین کے عقیدہ پر مبنی صحیح عقیدہ کے ہتھیار سے مسئلہ نہ ہو تو بہت جلد ہی انہیں یہ گمراہ کن و فاسد لہریں لے جائے گی ان خطر ان خطرات کے پیش نظر مسلم بچوں کے لیے کتاب و سنت پر مبنی صحیح عقیدہ پھر اس کی تعلیم و تلقین کا اہتمام اور انتظام بہت ضروری ہے زیر نظر کتاب اس طرح کی ایک سنجیدہ کوشش ہے